ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ صورت التوبہ کی میں نے ایک تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا اصل عنوان اور موضوع ہے وہ ہے مساجد کے آداب اور احترام اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مسجد تک آنے کی توفیق بخشی ہے اس بیت اللہ اور اس اللہ کے گھر میں آنے اور بیٹھنے یہاں وقت گزارنے کے کیا آداب ہیں آج وہی اصل میں خطبے کا موضوع ہے پہلے تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اس پوری کائنات میں سب سے مقدس جگہ جو ہوتی ہے وہ زمین ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے ہیں احب البلاد بلاد اللہ مساجد وابغض البلاد الى الله اصواخا او كما قال عليه الصلاه والسلام رہا سنگ احب البلاد الى الله مساجدها سب سے بہترین جگہ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی مسجدیں ہوتی ہیں وہ اب غز البلاد اللہ اسواقہ اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بازار ہوا کرتے ہیں بازار سب سے بدترین مقبول ترین جگہ بتائی گئی اور مسجدیں جو ہیں سب سے اعلیٰ درجے اور سب سے محبوب جگہ قرار دی گئی سن نبی داؤد وغیرہ مصد احمد بن حنبل وغیرہ حاکم کی روایت ہے جو بیر بن متعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہی ہوئے تھے ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ سب سے مقدس جگہ زمین پر کون ہے اور سب سے بدترین جگہ کیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ سب سے اچھی جگہ کون ہے تو ہم وہیں جایا کریں گے اور سب سے بدترین جگہ کیا ہے وہاں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے نبی رہسلا شاہ نے فرمایا میں تمہیں کچھ جواب نہیں دے سکتا کہ جب جب تک ہمارا رب ہم کو نہ بتا سب سے محبوب ترین اور سب سے مبغوب ترین جگہ کیا ہے میں اس وقت تک نہیں جواب دے سکتا جب تک کہ رب العالمین ہمیں بتا نہ دے تھوڑی دیر میں نبی علیہ السلام صاحب نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا دیکھو تمہارے سوال کا جواب آ چکا ہے ابھی ابھی جبرائیل رہی آئے اور انہوں نے تمہارے سوال کا جواب دیا اور بتایا کہ خیر القاع المساجد اس زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں نماز پڑھی جائے مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ جو ہے وہ وہ بازار ہے تو میرے دوستو اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو چوبیس گھنٹے میں پانچ مرتبہ مسجد میں آنے کی توفیق نصیب کر دیتا ہے اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے مسجدیں کتنا اونچا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے سورت التوبہ کی جو میں نے آیت تلاوت کی اللہ رب العالمین نے فرمایا مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر اس آیت میں اللہ تعالی نے مساجد کی نسبت اپنے طرف کیا ہے اسی لیے اس کو مسجد اللہ اور بیت اللہ کہا جاتا ہے جب کسی چیز کو اللہ کا جب کسی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جائے تو اس کا مقام اور مرتبہ بہت بہت ہی بڑھ جایا کرتا ہے رب العالمین نے فرمایا ان نمایا امر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر حقیقت میں مسجدوں کے تعمیر کرنے والے اور مسجدوں کے آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں ولم اللہ اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہوتا یہاں مسجدوں کے آباد کرنے والوں کی پانچ خوبیاں بیان کی گئی ہے نمبر ایک وہ ایمان باللہ و رسول رکھتے ہیں نمبر دو ایمان بالآخرہ نمبر تین اقامت سرا نمبر چار ایتا زکا نمبر پانچ ورم یکش اللہ مسجدوں کے آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا پھر رب العالمین نے فرمایا جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں جن کے اندر یہ پانچ خوبیاں پائی جاتی ہیں اللہ نے یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت مل چکی ہے مسجد سے جڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ کرا دیا ہے ہمارے ان بھائیوں کا کیا انجام ہوگا جو مسجد سے دور رہتے ہیں آئے تو رمضان میں آئے مہینہ یا ہفتے میں جمعے کو آتے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں کلمہ تو پڑھتے لیکن جمعے کو بھی مسجد سے تعلق نہیں قائم رکھتے میرے بھائی ہدایت سے محرومی کا سبب ہے محروم ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہ آیا کرے مسجد کے بڑے آداب اور ہیں میرے بھائیوں دوسری چیز مسجد میں آنے کے آداب مسجد میں آنے کے فضیلت بہت زیادہ ہے مسجد میں آنے کی فضیلت کیا ہے رسول اللہ کا بہت ساری روایات ہیں ہم سب کو بیان کریں گے تو اس کے لیے وقت چاہیے بس دو حدیثیں بتاتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو ان فضیلتوں کا مستحق بنائے ایک حدیث ہے دوستو ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس کو امام امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا آپ نے فرمایا من من من ہی ہی مشا ارا بیوت اللہ خطی خطوطر او کما کا رہا من تطہر پی گئی تھی اے لوگ جو کلمہ گو جو مسلمان اپنے گھر میں نہایا دھلا پاک صاف ہوا وضو کیا جو انسان وضو کر کے اپنے گھر سے نکلا اور سواری استعمال نہیں کیا سب مشا وہ پیدل چل کر کے آیا جو انسان اپنے گھر سے وضو کیا اور وضو کر کے مسجد تک آیا پیدل آیا فکل خطوا ہو نبی فرماتے ہیں اس کے ہر دونوں قدم جو ہیں جس نے گھر میں وضو کیا وضو کر کے مسجد کی طرف آیا اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ادا کرے فکل خطوا ہو اس کے دونوں قدم جو اٹھتے ہیں تو ایک قدم پر پہلا قدم اٹھتا ہے تو بےحا حتن پہلا قدم اٹھتا ہے تو اللہ ایک قدم کے بدلے اس کے ایک گناہ کو ختم کر دیتے ہیں پھر وہ تر وہ خود تم تر فارا جتن اور دوسرا قدم اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ اس کا بلند کر دیا کرتے ہیں میرے دوستو یہ مسجد ہی ایک ایسا مقام ہے کہ جو انسان وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے ایک قدم پر ایک گنا اور جنت میں ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے بلکہ حدیث بعد حدیثوں میں تو یہ بھی آیا کہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے اسی لیے نبی علیہ صاحب نے بڑی رغبت دلائی اور فرمایا کہ اے لوگوں خوب کثرت سے پیدل چل کر کے مسجد میں آیا کرو چونکہ جتنے قدم جتنے قدم تمہارے مسجد کی طرف اٹھیں گے ہر ہر قدم پر تمہارے درجات بلند ہوں گے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور تمہارے نام آماد میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی دوسری حدیث میرے دوستوں سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور مسند احمد بن حنبل کی اس کو بھی ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہتے ہیں کہ نبی علیہ اللہ نے ساتھ رمایا من خراج من بیت ہی من من من من خراج بیت ہی الى الى مسجد المسجد صلاة مکتوبت الى علاب مکتوبت جو انسان اپنے اپنے گھر سے ودو کر کے مسجد کی طرف آیا فرض نماز ادا کرنے کے لیے جو انسان گھر سے ودو کر کے مسجد کی طرف آیا نماز فرد ادا کرنے کے لیے فکان لہو اج پکانا لہو اجر کا الحاج محرم او کما رہے خان اس حدیث میں نبی علیہ شام نے بہت بڑی فضیلت بیان کر دیا فرمایا جو انسان ودو کر کے اللہ تعالی کے گھر میں فرد نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے جو انسان مسجد میں فرد نماز ادا کرنے کے لیے آیا اس کو اللہ اجر کتنا دیتے ہیں اب ذرا سنو فاجروں الحاج محرم اپنے گھر سے ودو کر کے نماز فرد ادا کرنے کے لیے جو انسان مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فد و کرم سے مسجد میں آنے والے کو اتنا اجر دیتے ہیں کاجرل جل محرم احرام باندھ کر کے خانے کعبہ کے حج کرنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیا کرتے ہیں میرے بھائیوں کوشش کرو کہ مسجدوں میں آؤ اور باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرو نمبر تین مسجد میں آنے کے بڑے آداب میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے میرے دوستوں کہ جب مسجد میں آؤ تو اچھی طرح سے نہا کر کے دھل کر کے اور جتنی زیادہ زینت ہو سکتی ہو آپ زینت اختیار کر کے آیا کریں آپ زینت اختیار کر کے آئیں کوششیں کریں خوب زینت اختیار کر کے آئیں رب العالمین نشا فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر یا بنی آدم آپ خصوصی نقو مسجد اے بنی آدم آدم کی اولاد ہر نماز کے لیے آیا کرو تو خوبصورت بن کر کے آؤ خوب زینت اختیار کر کے آؤ مزین ہو کر کے آؤ ایسے نہ چلے آؤ جیسے اور جگہ چلے جا رہے ہو کمرے سے اٹھے ہو چلے گئے بکالا میں کمرے سے اٹھے ہو چلے گئے دوست سے ملے ایسے نہیں مسجد میں آؤ تو اہتمام کر کے ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کر رہے ہو حدیث کے اندر آتا ہے ذرا سوچو آپ کسی کا مہمان بن کر کے جاتے ہیں تو آپ کتنی زیب و زینت کے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی کہیں شادی کی پارٹی میں جا رہے ہو تو پھر ذرا دیکھیں کیسی کیسی زینت کیسے کیسے جوڑے اور کیسے کیسے جوتے حالت یہ ہے گاڑی بھی بغیر سروس کرائے آدمی شادی کے پارٹی میں نہیں جاتا بلکہ اور نہ کچھ زیادہ دیا ہے تو نئے جوڑے بھی ہونا چاہیے نئے کپڑے بھی ہونا چاہیے لیکن آپ نے کبھی سوچا آپ مسجد میں آتے ہیں تو کس کے مہمان ہیں آپ اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے امام ہارسی رحمت اللہ نے اپنی مسرت کے اندر نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین اعلان کرائیں گے ائی عمار المس اے جیرانی رانی جیرانی رانی جیرانی اے میرے فرشتو حشر کے میدان میں میرے پڑوسی کہاں ہیں ان کو جلدی حاضر کرو ای جیرانی میرے پڑوسی کہاں ہیں حشر کے میدان میں ان کو بلاؤ اور انہیں جنت میں داخل کرو اے نزیرانی ہمارے پڑوسی کہاں ہیں پھر مرتبہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہتے ہیں یار ہم یقون نزیرانوں کا اللہ آپ کا پڑوسی بننے کے لائق کون ہے رب العالمین اعلان کریں گے المساجد ہمارے گھر کو آباد کرنے والے آج میں ہمارے پڑوسی ہوں گے میرے بھائیو اس لیے جب آپ مسجد میں آئیں تو کوشش کریں خودوشی نسک کل مسجد اچھے سے اچھا کپڑا استعمال کریں اچھے سے اچھی خوشبو استعمال کریں جتنے مزین ہو سکتے ہوں آپ مزین ہو کر کے آئے اسی لیے نبی رہے پر آپ تو سامنے شاپ رماتے ہیں اے لوگوں مسجد میں آؤ تو خوشبو استعمال کرو صفائی ستھرائی کے ساتھ آؤ بدن سے بدبو نہ آئے کیوں ان ارملا اتاجا مما یتعزا به بنو آدم جس طرح سے تمہارے کپڑوں سے تمہارے بدن سے بدبو آ رہی ہو پسینے کی بدبو آ رہی ہو یا تم نے کچھ کھا رکھا ہے بیڑی اور سگریٹ پی رکھا ہے اس کی بدبو آ رہی ہے تو یاد رکھو فرشتوں کو تکلیف نہ دو جس جس بدبو سے بدبو سے جیسے انسان کو تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی مسجد میں حاضر ہونے والے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس لیے خبردار فرشتوں کو نماز تو کو تکلیف نہ دو اس لیے میرے دوستوں کوششیں کرو جتنی زینت اللہ نے آپ کو دیا استطاعت بھر ہر استطاعت پر زینت اختیار کر کے آؤ ایسے سیدھے اٹھو اور چلے نہ ہو بڑے افسوس کی بات ہے کتنے لوگوں کو نماز فجر میں دیکھا جاتا ہے وہی رات کی سلیپنگ ڈریس کیا کہتے ہیں نائٹی پہنے اور چلے آ رہے ہیں منہ سے بدبو آ رہی ہے کپڑے سونے والے ہیں اسی کو پہن کے دکان پر جانے کے لیے تیار نہیں اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو پہن کر کے مہمان کھانے میں آنے کے لیے تیار نہیں لیکن کئی طبیعت گوارا کرتی ہے کہ اللہ کا مہمان بن کر کے اللہ کا پڑوسی بن کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اسی لباس کو پہن کر کے آ جاؤ یہ بڑی بد ہے یا بنی آدما خود اسی کل مسجد اسی طرح سے میرے بھائی نمبر چار مسجد میں جب آؤ تو بھاگتے ہوئے نہیں مسجد میں آنا بھی آپ نے سنا ایک عبادت ہے اس لیے وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ عزت کے ساتھ معلوم پڑے کہ ہاں کوئی مرد مومن گزر رہا ہے اس اس طرح سے آؤ ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھے پتے کھیلتے ہو ٹی وی دیکھ رہے ہو نیوز سن رہے ہو یا اپنا کچھ کچن میں کام کر رہے ہو جب ایکوٹ ہوئی تو بھاگنا شروع کیا اور ایسے تیز رفتار کی اتنے تیز رفتار نہیں دوڑ سکتا بھگے ہوئے آئے اور مسجد میں آنے کے بعد ایک جوتا جوتی آگے ایک باہر اور دوسری جوتی ان سے پہلے مسجد میں داخل ہو گئی اور مسجد میں داخل ہوئے اب کوشش کرتے ہیں کہ رکو سے اٹھنے کے پہلے پہلے ہم شامل ہو جائیں ذرا سوچو اس آدمی کی پوری نماز تک اس کی سانس بند دم نے اکھڑ چکا ہے ہانپ رہا ہے پریشان ہے یہ بھاگتے ہوئے مسجد میں آنا اسلام نے حرام کرا دیا ہے صحیح مسلم اور بخاری کی روایت آپ سات رواتے ہیں ادا سنا ادا سو ماہد کم نے سنا اخ اے میرے صحابیوں جب اقامت سن لو تو فلا تصوہا وان تم کا مسجد میں دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے نہیں آنا مسجد میں آنا وہ اتوہا آوان افال کو شکی مسجد میں آؤ خوب وقار کے ساتھ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بھاگتے ہوئے نہ آؤ اطمینان کے ساتھ آؤ مسجد میں آنے کے بعد فما ادرک تم فسلو امام کے ساتھ جو مل جائے اس کو پڑھنا وما فا تم فاطمو اور جو چھوٹ جائے بعد میں اس کی تم قدا کر لیا کرو لیکن مسجد میں بھاگتے ہوئے نہ ہو ہاں، اور ہاں، بسا اوقات امام کو بھی ڈسٹرب نمازیوں کو بھی پریشانی لوگ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا سرا تصوہ وان تم تصور میرے امت کے خبردار اقامت سننے کے بعد بھاگتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے مسجد میں نہ آؤ خوب اطمینان کے ساتھ آؤ نہ نمبر پانچ میرے بھائی وضو کر کے آپ چلتے ہیں اپنے گھر سے مسجد میں آتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تک نماز آپ کی ختم نہ ہو جائے نماز مکمل نہ ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صدر و کرم سے آپ کا گھر سے وضو کر کے نماز کی نیت سے مسجد قدم نکلنا اور بیٹھنا انتظار کرنا جب تک سلام نہ پھیر دے جب تک نماز مکمل نہ ہو جائے یہ پورا وقت آپ نے جو لگایا نماز میں اللہ ہر نماز کے لیے اللہ نے پورے وقت کو نماز پڑھنے کے برابر آپ کو شمار کر رکھا ہے آپ کو سائے نہیں اسی لیے جب آپ مسجد اپنے گھر سے نکلیں وضو کر کے تو کھیلتے ہوئے نہیں دوستوں کو دھکا دیتے ہوئے نہیں مذاق کرتے ہوئے نہیں لوگوں کو ایسے چھیڑخانی کرتے ہوئے نہیں یا کوئی اور حرکت کرتے ہوئے نہیں آپ یہ سمجھے وضو کر کے گھر سے نکلے تو آپ کی نماز شروع ہو گئی ہے آپ عبادت میں خوب اطمینان کے ساتھ آئیں اس لیے سن نبی داؤد وغیرہ کی روایت نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا اے لوگوں یاد رکھو جب تم اپنے گھر سے نکلتے ہو اپنے گھر سے نکلتے ہو وضو کر کے فلاش بے کنہ خبردار اپنی انگلیوں میں اس طرح سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں جانب سے ملا کر کے اس طرح سے تصویر نہ کرو یا انگلیاں پھوڑتے ہوئے مت آؤ کیوں یہ نماز میں ہے اور یہ کام جو ہے لگو ہے بہت سارے ساتھ یعنی ذرا سوچو وضو کر کے جب آپ مسجد کی طرف آئے اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ آئیں کہ اپنے انگلیوں سے بھی کھیلنا جائز نہیں تو دوسروں کے ساتھ کھیلنا کیا جائز ہوگا اور اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے دوستوں آدمی وہاں سے چلتا ہے اور کہیں کرکٹ میچ ہو رہا ہو یا کہیں الیکشن ہو رہا ہو راستے میں جتنے ٹی وی ملے گے ہر ایک کے بعد کھڑا ہو کر کے جب تک رکاب چھوٹنے کا خوف نہیں ہوگا تب تک آدمی بھاگ نہیں رہا ہے پتا نہیں کیا آج وہ سواب ملے گا میرے بھائی کو دوستوں اللہ تعالیٰ سے گھرو کھیل کود نہ کرو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں پسند کیا ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کو ملائیں اس تشویش کریں یا اپنی انگلیوں سے کھیلتے رہیں یہ جائز نہیں تو دنیا کی فضول فبول چیزیں کہاں جائز ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اسی طرح سے میرے بھائیوں جب آپ مسجد میں آ جائیں پانچویں چیز پانچواں ادب آپ مسجد میں آ جائیں تو مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں وہ آداب کیا ہیں مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مین سنتے مین سنتے سنت سے یہ ہے کہ آدمی داخل ہو تو اپنا دایا پیر داخل کرے مسجد میں داخل ہو تو پہلے دایا پیر داخل کرے اور پھر کیا ہے بسم اللہ وسرات تو مولا رسول اللہ اللہ مفتحلی ابواب رحمتی کا کھیلتے ہوئے نہیں بات چیت کرتے ہوئے نہیں اور موبائل کا بھی ذرا خیال رکھیں ایسا ہو اندر تک آ جائے موبائل پہ بات کرتے ہوئے دعا رہ جائے موبائل پہ بات پھر ہو سکتی ہے لیکن یہ فضیلت جو ہے نبی رہے فرما رہے ہیں مسجد میں داخل ہو دایا قدم داخل کرتے ہوئے نبی اللہ کی حمد کرتے اللہ کے نام سے نبی کو درود و سلام پڑھتے ہوئے اور کہو اللہ کا اے اللہ ہم اپنے سارے کاروبار اپنے آرام اپنی راحت اپنی ساری حالتوں کو چھوڑ کر کے تیرے گھر میں تیرے فبر و کرم سے داخل ہوتے ہیں اللہ داخل ہوتے ہی رحمتوں کا دروازہ بندے پر کھول دے آپ موبائل پر بات کر رہے ہیں اور رحمتوں کا دروازہ کھلنے والا جو تھا رک گیا کیوں آپ نے رب سے بات ہی نہیں کہ اللہ رحمت وابا رحمتے کا اس لیے دعا یاد کرو میرے بھائیوں اور دعا پڑھ کر کے مسجد میں داخل ہو نمبر چھ میرے بھائیوں جب داخل ہو تو کوشش کرو کہ اگلی سب میں آنے کے لیے بہت سارے آدمی میں سمجھتا ہوں جمعے میں سب سے پہلے آئے ہوں گے لیکن وہاں ٹیک لگا کر کے بیٹھے رہتے ہیں کوئی اس کنارے بیٹھا رہتا ہے اگلی سب کو چھوڑ دیتے ہیں یہ اگلی سب کے کتنی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی صدر میں صاف ہوا دے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگلی سب میں اللہ نے کتنا جو ثواب رکھا ہے تو لوگوں کی لڑائیاں ہو پورا اندازی کی یعنی باری باری مقرر کی جائے پھر آج اس ثواب سے محروم اور نقصان کیا نبی نوی فرماتے ہیں جو لوگ ہمیشہ پچھلی سب میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ آمد کے دن جنت ملے گی بھی جنت میں داخل کرے گا تو اللہ ہونے لگے تو اللہ روک رکو گی وہاں جا کر کے بیٹھے رہو پھر کوشش کیا بیٹھے رہو تم جنت میں داخل ہونے کا چانس تم ہے لیکن داخل نہیں ہونے ہے اللہ تعالیٰ یہ میرے پاس کارڈ موجود ہے جنت میں داخل ہونے کا اللہ فرمائے کہ کارڈ تو موجود ہے لیکن میرے گھر میں آتا تو آگے بڑھنے کے بعد پیچھے بیٹھا کرتا تھا اس لیے سارے جنت کی چلے جائے تو بعد میں تجھے جنت میں جانے کی اجازت ملے گی کتنا بڑا نقصان ہے دوستو اگلی سب سے ہم بھاگتے ہیں اگلی سب میں داخل ہونے کی کوشش کرو بڑی فضیلت آئی ہے نبی بڑی دعائیں دی ہیں نمبر سات نمبر سات صحیح المسجد میرے دوستو مسجد کا حق ہے آپ مسجد میں داخل ہوں تو دو رکعت پڑھیں نبی علیہ السلام اذا دخل ادا المسجد افلان کا قبل اگلے سات جب بھی تم میں سے کوئی انسان مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے کے پہلے پہلے دو مسجد پڑھ لو اس کے پاس اس کے بعد بیٹھو ہے نبی صاحب جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں خطبے کی حالت میں ایک صحابی آئے اور بیٹھ گئے نبی ریفا شاہ نے پوچھا ہے تم نے دو رکعت مسجد پڑھی کہا لا یا رسول اللہ نہیں کم آمیہ رکا تھی اٹھو اور دو رکعت ہلکی ہلکی پڑھ لو تو المسجد ادا کرنا تحیت المسجد کا خیال رکھو میرے بھائیوں یہ مسجد کے آداب اور مسجد کے حکام میں سے ہے نمبر نمبر سات اگر آپ مسجد میں آ گئے ہیں دوستو تو اگر مسجد میں آ گئے ہیں یا آپ مسجد کے باہر ہیں اور اذان دے دی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے بین اے لوگوں ما بین ما بین الدعاء ما بین الاذان والاقامت دعوت مستجابت فدعوها فدعو بها اے لوگوں یاد رکھو اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالی دعائیں قبول کرتا ہے دعائیں نہیں کی جاتی اس لیے اذان اور اقامت کے درمیان کھیل کود اور لہو میں گزارنے کے بجائے فضول باتوں میں گزارنے کے بجائے خوب کثرت سے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ ہے مانگ لو کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے تو یہ اذان اور اقامت کے درمیان کا ٹائم دوستو ضائع اور برباد نہ چلا جائے ابرک من تک دم بھی ہوا تو بھی نہیں الحمد للہ وقفا وسلام الائے اباد الدین استفا امباد ہے جب مسجد میں آٹھ نمبر آٹھ نہ ہو جب ہم مسجد میں آ جائیں دوستوں تو کوشش یہ کرو کہ مسجد میں بیٹھ کر کے دوستوں سے بات چیت کرنے کے بجائے اور و گفتگو و کام کے بجائے اور کچھ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاق کر رہے ہیں اب دوستوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اس زمانے ایک ایسے زمانے میں ہے آج دوستوں کی بھی ضرورت نہیں ہر آدمی اپنے موبائل سے خود ہی کھیل لیتا ہے پہلے پہلے تو کسی کو کھیلنے کے لیے بلاتا تھا اب کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پوری دنیا جو ہے آپ کے موبائل میں ہے کچھ لوگ آخری دم تک موبائل سے کھیل رہے ہیں میرے دوستوں یہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر کے کھیل کود ل کرو نبی علیہ رہے پر آپ سامنے ساتھ سمایا یہ مسجد جو ہے انہ ساجدہ ان میں ساجدہ تسل ہو یہ مسجدیں ہیں نہ اس میں فضول باتیں کرنی ہیں نہ تجارت اور کاروبار کا قرضے ہے نہ پیشاب اور حاجت کی ضرورت ہے اس بدو کو آپ سمجھا رہے ہے جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا آپ نے فرمایا مسجد ان چیزوں کے لیے نہیں بنائی جاتی ان مساجد اللہ شراطی و کراط القرآن یہ مسجدیں جو ہیں یہ عبادت کے لیے ہیں تصویر تحلیل کے لیے ہیں تلاوت قرآن کے لیے ہیں اقامت فراغ کے لیے ہیں دین سیکھنے سکھانے کے لیے ہیں دنیاوی گفتگو کرنے کے لیے اور کھیل کود لہو لایانی اور فضول باتیں کرنے کے لیے یہ مسجد مسجدیں نہیں بنائی گئی ہیں فری میں مسجد نہیں بن گئی ہے لاکھوں اور کروڑوں خرچ کیا گیا ہے اس گھر پر صرف اس لیے کہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کریں اور آپ کے ٹیلی فون اپنے موبائل اپنے دوست سے کھیلتے رہے یہ مسجد کی بڑی بے حرمتی ہے نمبر دس میرے بھائی تصویر سکوف بڑی اہم چیز ہے آپ جب نماز کھڑی ہو جائے اور اعلان کیا جائے لوگوں تو مل مل کر کے کھڑے ہو جاؤ اور بیچ میں جگہ نہ رکھو تو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ساتھ اپنے بازو والے ساتھی سے پیر سے پیر ملا لے موڈا سے موڈا ملا لے نبی رہتا صاف فرماتے ہیں سد الخر لا تغروف ہو جاتی شیتان اے لوگوں مل مل کے کھڑے ہو جاؤ شیطان کے لیے ذرہ برابر دو نمازی اپنے بیچ میں شیطان کے لیے ذرہ برابر جگہ خالی نہ رکھیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے کچھ بھائیوں کو بڑی الرجک ہے ہر جگہ پیر ملا لے جائیں گے بس میں بیٹھیں گے پھٹ کر کے بیٹھیں گے بے ڈیوٹی پہ جائیں گے تو بالکل مل کر کے بیٹھیں گے اللہ کے گھر میں اگر پیر لگا ملا دیا جائے تو اتنا اتنی بڑی مصیبت ان پر کوئی دوسری نہیں ہوتی ہے وہ بڑی تیزی سے اپنا پیر ہٹا لیتے ہیں پتا نہیں ہمارے بھائیوں کو کیا ہے الرجی سے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام فرمانے خبردار اگر تم مل کر کے اپنے بھائی سے نہیں کھڑے ہوگے تو شیطان آ جاتا ہے اب آپ لوگ سوچیں میرے بھائیوں اگر ایک مسلمان بھائی آپ سے پیر ملانا چاہتا ہے اور آپ بھاگتے ہیں مسلمان بھائی آپ کو پسند نہیں اگر شیطان پسند ہے تو آپ کی مرضی ہے شیطان کو اگر شیطان آ گیا وہ آپ کو نماز قاعدے سے نہیں پڑھنے دے گا اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے آن پورا مل مل کر کے کھڑے ہو جاؤ ملے گا کیا آپ کو ذرا سن لو اللہ رسول فرماتے ہیں من وہ سر جو مل کر کے اپنے بھائی سے سب نے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے اس بندے کو اپنے سے جوڑ لیتا ہے وہ اور جو سب توڑتا ہے اللہ اس کو اپنے سے کاٹ دیتا ہے فیصلہ آپ کا ہے میرے بھائیوں آج مسلمانوں کے سڑے مسلمانوں کی لڑائیاں ان کے اختلافات کے جو اسباب ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی ہے لطا سب سکو صفوں کو سیدھے رکھو گے مل مل کے کھڑے ہو گے میرے گھر میں اگر اللہ کے گھر میں اگر اللہ کے گھر میں مل مل کے کھڑے نہیں ہوگے تو مسجد کے باہر بھی تم کو اللہ اتفاق کے ساتھ نہیں رکھے گا بہت بڑی بڑا عذاب ہے اس لیے اللہ فرماتے اگر اللہ کے گھر میں نہیں مل کے رہو گے اپنے بھائیوں کے ساتھ تو باہر بھی نہیں مل کے رہو گے کیوں اللہ تمہارے دلوں میں لڑائی تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب نمائی نمبر بارہ میرے بھائیوں ادان ہو جانے کے بعد اگر کوئی اکثر ضرورت نہیں ہے تو مسجد کے آداب میں سے ہے آپ مسجد میں رہیں مسجد کے باہر نہ جائیں نمبر تیرہ یاد رکھو تمام گھیرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش نہ کرو اللہ نے کرم کیا ہے آپ کو اپنے گھر میں بلایا اپنا پڑوسی بنایا اپنا مہمان بنایا تو سلام پھیرنے کے بعد مصنون دعائیں ذکر اذکار آیت الکرسی سبحان اللہ الحمدللہ ان اذکار کو پہنچے جاؤ جہاں آپ نے نماز کے لیے وقت نکالا ہے وہی پانچ منٹ اور نکال لیں اذکار مصنوعہ کا اہتمام کریں آخری چیز نمبر چودہ جب مسجد سے نکلنے لگے تو دعائیں پڑھ کر کے نکلیں بسم اللہ وہ سلا تو سلام اللہ رسول اللہ اللہ کا میں اللہ بلایا ہم آ گئے نماز پوری ہو گئی اللہ مسجد سے باہر جانے کے بعد بھی اللہ اپنے و کرم سے مجھے محروم نہیں رکھنا دعا پڑھ کے نائیں اللہ تعالیٰ سب کو مل کے توفیق نے سے فرمائیں یہ اوقات کی طرف سے چند کرا دادے کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے اکور قول اللہ تعالیٰ ہم نے جو بیمار ہو شکایت تھا فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے ہم تمام آئی ہوئی مشکلات مسلمانوں کو دور کر دے اللہ ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرما تمام مسلم ممالک کو اللہ تعالیٰ امر و سلامتی کا گہوارہ بنا دے خصوصاً جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کے حکام کو کتاب ان کی اصلاح فرما اور انہیں امن و امان و حفاظت کیا اللہ تعالیٰ ان جو ہر کار خیر کی انہیں توفیق دی ہر قسم کے غلط چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لے جس سے شہر میں رہتے ہیں وہاں کے ہاتھی بھاتے میں شارکا حفظ اللہ کو اللہ تعالیٰ امن و امان اور صحت و آفیت میں رکھے اللہ اکثر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمة الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان